اللہ ہماری نبوت اور ہماری رسالت آپ لے لیجیے اور بدلے میں ہمیں آقا کا غلام بنا دیجیے دعائیں بے شمار پیغمبروں نے کی اللہ نے صرف حضرت لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں نبی کی حیثیت سے نہیں اللہ نے چونکہ ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا وہ آئیں گے محمد صاحب اللہ کے امتی اور غلام بن کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے گئے انجیل ہیں کلام پاک میں اللہ نے بہت کم پیغمبر حضرت بھوس علیہ السلام سلاح و سلام اصل پیغمبر ہیں لیکن حضرت ہارون علیہ السلام سلاح و سلام کو اللہ نے ان کے تعاون کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اصل پیغمبر اصل شریعت جو دی گئی حضرت بوس علیہ السلام سلاح و سلام کو اصل کتاب جو دی گئی حضرت پوسعلی علیہ السلام و سلام کو تقویت پہنچانے کے لیے سپورٹ دینے کے کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں انہیں کی شریعت اور طریقت اور طور طریقوں کی وہ دعوت و تفریح دینے کے لیے داری بن کر آئے تھے اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم سلام و سلام جلی حضرت پیغمبر اللہ نے بڑے اچھے انداز میں ان کی قربانیوں کا ان کے گھر والوں کا اور ان کے پکے میں بسنے کا بڑی اللہ نے ذکر فرمایا لیکن اللہ نے ان کے ساتھ حضرت علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر کچھ عرصے بعد حضرت علیہ السلام کو بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ شریعت کے حامل نہیں تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام پر جو شریعت حاصل ہوئی اسے سپورٹ دینے کے لیے اور اسے تقویت پہنچانے کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام و سلام اس امت میں امتی بن کر آنے والے پیغمبر اس امت کے مقام اور اس امت کے درجے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ اگر کسی سپورٹ دینے والے پیغمبر کو اور کسی معاون پیغمبر کو اللہ اگر بھیجتا کہی جاتی بات بھائی ہے تو پیغمبر لیکن اصل پیغمبر تو نہیں نا یہ وضو نہیں ہے تیمم ہے یہ اصل نہیں ہے محتمل نہیں یہ نائب محتم ہے لوگ یہ بات کہہ سکتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پیغمبر پر کتاب نازل نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ کچھ پیغمبروں پر کتاب نازل فرمائی ان پیغمبروں میں ایک عظیم تر پیغمبر ہے اور معجزات کے حامی پیغمبر اللہ اپنی قدرت کے خصوصی کرشمے دے کر حضرت کی تعلیم السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ کی ایسے پیغمبر کو اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر بھیج رہے ہیں شاہری کتاب ہے پناہ خصوصیات سے نوازا بے پناہ فصار سے نوازا اس امت کی شرافت اور اس امت کی بزرگی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو جو کتاب دی جناب محمد رسول اللہ تعالی کے ذریعے سے وہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کتاب کا بتایا گیا شرائط اور کنڈیشن بتائے گئے اور دل ثبوت دی گئی میرے حبیب اور آپ کائنات کے مولا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اپنی صفت کلام کو دینا چاہا اپنے قرآن کو دینا چاہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے غار میں دے دیا مکے میں ہے مکے میں دے دیا تاریخ میں ہے طائف میں دے دیا ہجرت میں ہے سفر میں دے دیا مدینے میں ہے مدینے میں دے دیا اور اما عائشہ کی گود میں ہے وہیں پر قرآن دے دیا مسلح پر ہیں اور دل میں یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ کاش قبلہ بیت المقدس نہ ہوتا اور کعبے کو قبلہ بنایا جاتا اللہ اسی ایک رکاب کے بعد کلام پاک نازل نماز کے اندر کر دیا بلد یتن کا قبلہ ابلبا مٹھک شکر السلام آج بھی مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد الگ مسجد میرا شاہ آسان کا مقام اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ اور کتابیں دینے کے لیے پیغمبروں کو کنڈیشن رکھی شرائط رکھی ان کو پاک و صاف کیا ان کو روزے رکھوائے ان کو اس مقدس بازی حضر میں نازل کیا بھوک میں نازل کیا میدان کو مٹانا چاہیں اسے جلانا چاہیں اسے ختم کرنا چاہیں اسے رد و بدل کرنا چاہیں اس کے آیتوں کے معنوں کو بدلنا چاہیں اس کی ترتیب کو بدلنا چاہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مٹانے والے مٹ جائیں گے کلام پاک کو بدلنا کلام پاک کی آیتوں میں رد و بدل کرنا اس کی معنی میں فرق لانا ایک زبر اور ایک شیر کا فرق ایسے سو افریقہ پیدا ہو جائیں سو برطانیہ پیدا ہو جائیں سو ٹونی ملے اور کچھ پیدا ہو جائیں اور مکہ کو دیا تھا مشرقی نے مکہ کو دیا تھا قرآن کے دشمنوں کو دیا تھا قرآن پاک کے اندر شور و غل کرنے کا اس کلام پاک کو امت سے توڑنے کا اس کلام پاک کی آیتوں کو بدلنے کا ان سے آیت جہاد نکالنے کی باتیں کرنے کا ان سے وہ آیتیں نکالنے کی باتیں کرنے کا جن میں یہودیوں پر لانت کی گئی اور جن میں نصارہ پر لانت کی گئی جن میں کافروں کو جہنم مکے کے تم جیت جاؤ گے ابو لہب کہتا تھا مکے کے مشرق شاید تم جیت جاؤ گے ادوا کہتا تھا شیوا کہتا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کہتا تھا یہود کہتے تھے نسارا کہتے تھے ان کے آباد मतलब ہو جاتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے پہلے آدمی نے دوسرے آدمی کو ہرا دیا دے دیا باتوں میں تو اب اس کی دوسری چال یہ ہوتی ہے کہ وہ زبانی حملہ چھوڑ کر ہاتھ پیر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی جان پر اس کی عزت پر اس کی آبرو پر اس کے خاندان پر اس کے قبیلے پر اس کے سماج پر اس کی سوسائٹی پر اس کے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کر رہا ہے آپ کے اسلام اور مسلمان دشمن اور قرآن کے دشمن جب انہوں نے کہا آیت نکال دو پردے کی آیتیں نکال دو جہنم کی آیتیں نکال دو یہود و نصارہ پر لانت کی گئی آیتوں کو نکال دو کون نکالے گا کو ہمت کر سکتا ہے اللہ کے کلام سے ٹکر دینے کی اللہ کے کلام سے مقابلہ کرنے کی اور پھر اپنا انجام موت سے پہلے ابو رہ اللہ تعالی وما بابا تو وہ انسان से लाखों देश कर कर गुस्सा उतार سپتاب جاتا رہے اور روزنے والے سینا تان کر چلے میری ماں کو پتا نہیں میرے باپ کو پتا نہیں میں کیا کرنے والا میں اما سے کہہ کر نکل گیا میرا انتظار نہ کرنا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں میری اور تیری ملاقات جنت الفردوس میں ہوگی اماں اگر زیادہ تر دیکھ لینا دو رسار سلاس الحاظ پڑھ کر مجھے خواب میں دیکھ لینا میں جنت کی تیاریوں میں لانت ہے دیکھا دور دراز تک دشمن کا نام و نشان نہیں ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور ان کے دوست یار آرام کر رہے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے کہا چلو دو رکعت نماز پڑھ لو وہ صحابی دو رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کلام پاک کے سندر میں مس پارے اور جب انہوں نے دیکھا کہ باڈی گارڈ محافظ اور سیکورٹی گارڈ لگانے لگتا ہے وہ حکمت کی موتیوں کے سمندر میں وہ ڈوبنے لگتا ہے وہ اللہ کے اثرات اور رموز کے سمندر میں وہ میں چلا جاتا ہے نہ اسے تیر کا پتا نہ اسے تلوار کا پتا مسلمانوں جنہوں نے قرآن کو جانا جنہوں نے قرآن کو پہچانا جنہوں نے قرآن کے ذائقے کو چنا دیکھا تو صحابی کہنے لگے ہے تراوی تو عورت ذرا کھڑا تو ہو ابھی خود تو امید ہوا آزیرہ یا اسے کم ہاؤزی لے مرضی چاہے زیادہ ہو جائے بردیل قرآن آنا ترتیلا میرے قرآن پڑھتا چلا جا میرے محبوب پڑھتا چلا جا پڑھتا چلا جا ایک صحابی کہتے ہیں رات کو میں میرے اللہ کے ماں باپ پر جبر کریں گے میری فی میری محبوبہ سے میرا نکاح کر دو اور نکاح ہو گیا وہ ان کی جرموں کے غلام ہو جائیں گے بیٹیاں اپنے مردوں کو اپنا غلام بنا لیں گے جورو ہم ان کی عزت گزرنے کے بعد دوسرے نکاح کا سوچے گی جی، یا کے ماں غاروں کو مقام ملنا چاہیے تھا لیکن غار شور اس لیے تجھے مقام ملا کہ اس کی بات ان جمولوں کی شادی بھی لاتا का قرآن کو یا نفوں کی تبد و قرآن نہ جڑا اسے جنت نہ دیجیو یہ جس کا کھا کر اٹھو اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اپنے دوست اور باپ کے ساتھ ایک ایک لے حضرات ہو چکے ہیں شہری تعلیم دانے دانے کے محتاج ہیں پانی گرنے والا ہو تو پانی پانی کو دیکھ رہے ہیں وہ دانے دانے کے محتاج ہیں ماں ہے باپ نہیں کسی کا کسی کا باپ ہے ماں بہ کر چلی گئی کسی بھائیوں کے سامنے بہنیں بہ کر چلی گئی کسی بہنوں کے سامنے کوئی پریوار بگڑ گیا یتیموں کی آہیں ہیں بیواؤں کی چشتیاں ہیں رمضان کریم کا مہینہ ہے رمضان کے اندر اللہ ایک کا ستر دیتے ہیں رمضان مواصلات کا مہینہ ہے رمضان مواصلات کا مہینہ ہے al